پروگرام کا ایک اہم ترین حصہ اور لب لباب اور خلاصہ قرارداد ہوتی ہے بتیسویں عظیم الشان سالانہ دو روزہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی قراردادیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اختتام پر آپ تمام حضرات ہاتھ بلند کر کے ان کی تائید کریں گے آل پاکستان ختم نوت کانفرنس نام نگر کی منظور شدہ قرار دادیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ فقید المثال اجتماع جرمنی کی وفاقی ریاست حیسن میں قادیانی جماعت کو ریاستی سطح پر دی گئی قانونی حیثیت کے خلاف جرمن حکومت سے شدید احتجاج کرتا ہے اور پاکستان کے نظریاتی تشخص کے لیے اسے خطرے کا الارم قرار دیتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے جرمن حکومت کو قادیانیوں کی اسلام اور ملک دشمن سرگرمیوں سے آگاہ کیا جائے یہ اجتماع ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف انسانیت سوز مظالم کی بھرپور مذمت کرتا ہے پرویز مشرف سمیت ان تمام افراد کو عدالت کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کرتا ہے جنہوں نے چند ڈالروں کے عوض دختر قوم کو استعمار کے حوالے کیا نیز حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کو بروئے کار لایا جائے یہ اجتماع طالبان سے مذاکرات اور ڈپلومیسی طریقہ کار کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے قوم کو سلیبی جنگ سے باہر نکالا جائے یہ اجتماع پاکستانی حدود میں ہونے والے ڈرون حملوں کو پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف سمجھتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے آئینی و جمہوری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور ان حملوں میں جاں بحق ہونے والے بے گناہ افراد اور ان کی تباہی تباہ ہونے والی املاک کے عوض انہیں مناسب رقم ادا کی جائے اور ڈرون حملوں کو فلفور بند کیا جائے یہ اجتماع ملک میں ہونے والی دہشت گردی قتل و غارت اغوا اور ڈکیتی اور لاپتہ افراد کے بارے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنی مقبولیت کا تحفظ کرنے کی بجائے عوام کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کو یقینی بنائیں یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ دوسور پاکستان کی روشنی میں اسلامی و مشرقی اقدار کے تحفظ کے لیے فوش فلموں ڈراموں حیاسوز اشتہاروں سائن بورڈوں جرائد اور رسائل کمرشل و ثقافتی امور پر پابندی عائد کی جائے کیونکہ متذکرہ امور ہماری نوجوان نسل کی اخلاقی تباہی کا باعث بن رہے ہیں یہ اجتماع ملک میں ہونے والی دہشت گردی اور تقریبی کاروائیوں میں قادیانیوں کے کردار کو شک و شبہات کی نظر سے نہیں بلکہ حق اور یقین کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ قادیانیوں کا ماضی ملک میں انار کی پھیلانے کے حوالے سے داغدار ہے اور شواہد بتلاتے ہیں کہ ہر زمانے میں قادیانی استعماریوں کی بی ٹیم کا کردار ادا کر کے جاسوسی و مفادات کے لیے کام کرتے رہے ہیں یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانیوں پر کڑی نظر رکھی جائے دوہری شہریت اور گرین کارڈ کے حامل قادیانی افراد کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کی جائے کانفرنس کا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ انبیاء کرام علی مسلاط و تسلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات و واقعات پر ریلیز ہونے والی فلموں پر فل فور پابندی عائد کی جائے یہ عظیم الشان اجتماع تمام نکاح رجسٹران ہولڈر سے گزارش کرتا ہے کہ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی بنیادی حیثیت کے پیش نظر عقد نکاح کے وقت دلہا اور دلہن سے دیگر اسلامی کلمات کی ادائیگی کرواتے وقت تحفظ ختم نبوت اور مرزا قادیانی کے کفر و ارتداد پر مشتمل حلف نامہ لینے کا ضرور بھی ضرور اہتمام کریں نیز یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ نکاح فارموں میں عقیدہ ختم نبوت کے حلف نامے کو شامل کیا جائے یہ اجتماع حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں مرتد کی شریع سزا کے اجراء و نفاذ کا فی الفور اعلان کیا جائے یہ اجتماع سرکاری و پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں قادیانی طلبہ کی کفریہ سرگرمیوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تعلیمی اداروں کے داخلہ فارموں میں مرزا قادیانی کے کفر و ارتداد کے اقرار پر حلف نامے کا اندراج کیا جائے اور داخلہ فارموں میں در شدہ مذہب کے خانے میں خود کو مسلمان ظاہر کرنے والے قادیانی طلبہ کے خلاف امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت مقدمات درج کیے جائیں کانفرنس کا یہ مثالی اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانی اسلح برداد اور ڈیسکاٹ دہشت گرد تنظیمیں خدام الاحمدیہ انصار اللہ لجنا اما اللہ تحریک جدید تنظیم اطفال احمدیہ یہ مکمل طور پر پابندی عائد کی جائے اور ملک بھر میں ان کے اکاؤنٹس اور ان کے اثاثوں کو منجمد کیا جائے ملک کا اسلامی نظریاتی تشخص برقرار رکھنے کے لیے تعلیمی نصاب میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل اسباق شامل کیے جائیں اور نصاب تعلیم کو سیکولر بنانے کی بجائے اسلامی دستور نصاب بنایا جائے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ چناب نگر کی سابقہ حیثیت سب تحصیل کے درجے کو سرکاری کاغذات میں بحال کیا جائے چناب نگر کی کچی آبادیوں کے رہائشیوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں اور چناب نگر کے پہاڑوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ شہید ختم نبوت حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری کے قتل کی ایف آئی آر میں نامزد ملزم زید حامد کو فلور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے قادیانی لابی نے وفاقی دارالحکومت کے علاقہ بھارہ کو کے قریب چالیس کنال اراضی بیت الہدا کے نام سے خرید کر تعمیری کام شروع کر رکھا ہے مذکورہ اراضی حساس ادارے کے قریب سیکورٹی رسک ہے اور مسلمان اسے اسلام آباد جیسے حساس شہر میں اس کو دوسرا اسرائیل آباد کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں لہذا اس کے ایگریمنٹ کو منسوخ کیا جائے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کی روشنی میں قادیانی پریس کو مہر قادیانی رسائل اور جرائد کی تباعت کو بند اور روزنامہ الفضل کے ڈیکریشن کو منسوخ کیا جائے دوسری اقلیتوں کے اوقاف کی طرح قادیانی اقلیت کے اوقاف سرکاری تحویل میں نہ لینا باقی اقلیتوں سے امتیازی سلوک اور بدترین قادیانیت نوازی ہے لہذا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے باقی اقلیتوں کی طرح قادیانی اوقاف بھی سرکاری تحویل میں لیے جائیں چناب نگر میں قادیانی قبضہ مافیا سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے اور سر عام اسلحہ کی نمائش کر کے مسلمانوں میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جاتی ہے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ چناب نگر کی اراضی کی دوبارہ پیمائش کر کے سرکاری اراضی کو قادیانیوں سے باگزار کرایا جائے اور چناب نگر کی شاہراہوں اور کھیل کے میدانوں کو ٹی ایم اے کے نام منتقل کیا جائے اور چناب نگر میں اسلحہ کے ذخائر ختم کیے جائیں اور سر عام اسلحہ لہرانے والوں پر قانونی گرفت کی جائے نوخیز نسل میں عقیدہ ختم نبوت کی اساسی و نظریاتی فکر پیدا کرنے اور ناموس رسالت کی بابت دینی شعور اجاگر کرنے کے لیے یہ اجتماع علماء کرام سے اپیل کرتا ہے کہ ہر ماہ میں ایک جمعہ المبارک کا خطبہ تردید قادیانیت کے لیے وقف کریں یہ اجتماع دار فانی سے دار بقا کی طرف جانے والے علماء کرام مشائق الزام دینی و مذہبی کارکنوں کی وفات پر غمزدہ اور رنجیدہ ہے لواحقین اور پسمندگان کے غم میں برابر کا شریک ہو کر صبر و جمیل کی دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اس جہان فانی سے رخصت ہونے والوں کے ساتھ اپنی رضا اور رضوان کا معاملہ فرمائیں آمین کیا آپ تمام حضرات کو یہ تمام قرارداد منظور ہیں نعرہ تکبیر تاج ختم ختم نبوت نبوت شان رسالت شان صحابہ نعرہ تکبیر